مولائے امہانی ابو مرہ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کے والد سیدنا امر عاص رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے انہوں نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور کہا کھاؤ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں سیدنا عمر امر رضی اللہ عنہ نے کہا کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دنوں میں افطار کرنے کا حکم دیا اور ان کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا امام مالک نے کہا یہ ایام تشریق تھے حدیث نمبر اڑتیس سو چھیاسٹھ مسند احمد